بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھائیس مئی دو ہزار سولہ اس وقت آکولا میں آکولا کچھ لوگ اور بمبئی کے کچھ لوگ اکٹھا ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں دعوت کا کام بہت ہی مبارک کام ہے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ لوگوں کو ملے اور آپ زیادہ زیادہ کامیابی کے ساتھ اپنے دعوتی کام کو کر سکیں دیکھیے دعوت کا کام اتنا ہی اہم ہے اتنا کہ عبادت کا کام یعنی جس سے عبادت فرض ہے ایسی دعوت بھی فرض ہے قرآن میں دیکھ آیا ہے العابدون اور دوسری طرف آیا ہے یعنی العابدون و وسائے قرآن کی دو صورت میں یہ لفظ آیا ہے توبہ میں اور تحریم میں تو عبادت کیا ہے وہ ذاتی فرض ہے بندہ جب عبادت کرتا ہے تو وہ ذاتی فرض کو ادا کرتا ہے اور دوسری چیز ہے سائہون سائہون کے معنی ہے چلنا پھرنا سفر کرنا ٹریول کرنا تو عبادت تو کرتے ہیں آپ مسجد میں ایک جگہ لیکن عبادت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے آپ میں چل رہا پھر رہا اس میں شامل ہے ان سے ملے ان سے ملے ان کو آپ نے قرآن دیا ان کو قرآن دیا تو عبادت مسجد میں کی جاتی ہے لیکن دعوت لوگوں کے درمیان کی آتی ہے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے آپ کو اسی لیے کے ہاتھ ہے تو قرآن میں بتایا گیا کہ بومن کی ایک صفت اگر عبادت ہے تو ان کی دوسری سیاحت ہے یعنی و وسائے تو آپ جس کام کے لیے نکلے ہیں اور اکٹھا ہوئے ہیں وہ یہی کام ہے جس طرح ضروری ہے عبادت کرنا اسی طرح یکساں اہمیت کے ساتھ ضروری ہے دعوت کے لیے چلنا پھرنا دعوت کے لوگوں پاس جانا دعوت کو لوگوں کے درمیان پھیلانا تو یہ لفظی بائیں تو ہم ٹریولنگ سائون کے وہاں ٹریولرس لیکن مومن کا سفر بامقصد سفر ہوتا ہے یعنی پرپز فل ٹریولنگ ہوتی ہے اور پرپز کیا ہے دعوت تو آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ دعوت کے لیے سفر کر کے یہاں اکٹھا ہوئے اب اب دیکھیے جس دنیا میں لوگ رہتے ہیں اسی دنیا میں دائی بھی رہتا ہے دائی کہیں جزیرے میں نہیں رہتا ہے تو صبح شام دائی لوگوں کی باتیں سنتا ہے صبح شام دائی اپنے سماج کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھتا ہے تو اس سے اس کے اندر بھی اسی طرح کی باتیں آ جاتی ہیں جو چرچا ہے سماج کے اندر وہ سچا اچھا دائی کے دماغ میں آ جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ دعوت کے ساتھ دوسری چیزوں کو شامل کر دیتے ہیں مثلا قومی بات سیاسی بات مادی بات آپ کا جو دعوت اللہ کا کام ہے وہ اس سے اوپر ہے آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے بالکل ہر چیز سے الگ ہو کر کے ہر چیز سے اعراض کر کے دعوت کے کام آپ کا جو ہوگا وہ نان پولیٹیکل ہوگا نان کمرل ہوگا نان مٹیریل ہوگا وہ صرف دعوی اللہ ہوگا اور دیکھیے یہ جو دعوی اللہ ہے وہ کوئی سادہ کام نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی لیکن نبوت کا کام باقی ہے کیونکہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو تو بات پسند ہے تو اگرچہ نبی اپنی ذات کے اعتبار سے دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن نبی کا جو مشن ہے وہ پوری طرح آج بھی اسی طرح مطلوب ہے جس طرح پہلے مطلوب تھا تو آپ جو نکلے ہیں وہ گیا نبی کے مشن کا کنٹینویشن ہے نبی کا مشن آپ کے وفات کے بعد مدینے میں ختم نہیں ہو گیا بلکہ ساری دنیا میں پھیلنے لگا تاریخ میں بھی ایسے ہی ہوا آپ جانتے ہیں کہ نسل کے وفات کے بعد صحابہ مختلف ملکوں میں پھیل گئے اور کا کام شروع کر دیا انہوں نے تو آپ اسی کام کو اسی کام کا تسلسل ہے اسی کام کا آپ کا ڈنویشن تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اس مشن کا تسلسل ہوں جو رسول اور صاحب رسول نے کیا کرنے کے بعد اللہ کہاں چلے گئے تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے کہ لوگ جو ہیں جانے کے the creation plan of God یعنی اللہ کی منشا ان کو پیدا کرنے سے کیا ہے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے پرپز آف لائف کیا ہے اسی کو بتانے کے لیے دعوت کا کام ہوتا ہے حکومت کام کرنے کے لیے نہیں قانون نافذ کرنے کے لیے نہیں کوئی سسٹم امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں یہ سب دعوت سے کوئی تعلق نہیں دعوت کا کام ہے وہی جس کو قرآن میں کہا گیا ہے انضار اور تفصیل یعنی یہ بتانا کہ کس طرح کی زندگی سے وہ اللہ کی رحمت کو پائیں گے اور کس طرح کی زندگی سے وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو جائیں گے یہ بتانا یعنی ان کو اللہ کی اسکیم آف تھنک سے باخبر کر رہا تو یہ اتنا اہم کام ہے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ سنسیئرٹی ہونی چاہیے آپ جہاں اکٹھا ہوئے ہیں وہاں اگر آپ کے اندر سنسیئرٹی نہ ہو تو آپ کے دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا مثلا آپ جہاں اکٹھا ہوئے ہیں وہاں پر آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں کچھ ہنسی مذاق کریں کھانا کھائیں تو کھائیں کچھ چھوڑ دیں پانی پیئیں تو کچھ پیئیں کچھ چھوڑ دیں جہاں آپ جلسے کے لیے بیٹھے وہاں تو بات کریں آپ دین کی اور دعوت کی جیسے اٹھے وہاں سے تو پھر ادھر کی بات کرنے لگے یہ سب جو ہے قاتل ہے دعوتی کام کے لیے دیکھیے آپ کی زندگی لوگوں کے لیے آپ کے دعوتی مشن سے الگ الگ نہیں ہو سکتی اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی آپ کے دعوتی مشن سے الگ نہیں ہو سکتی تو آپ کو جس مشن کے لیے عمل کرنا ہے اسی اسی کو اپنے آپ کو بھی شامل کرنا ہے آپ الگ الگ نہیں کر سکتے اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک ملت کا حصہ ہیں لیکن ملت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں ملت کے اپنے ضروریات ہوتی ہیں جس کے لیے لوگ کام کرتے ہیں لیکن دعوت کا کام خالص آخرت کا کام ہے آخرت کی یاد دہانی یہ ہے دعوت کا کام تو دعوت کے معاملے میں آپ کو ایک طرف تو رسول اللہ کی زندگی کو دیکھنا ہے رسول اللہ کے نمونے کو دیکھنا ہے اور دوسری طرف آپ کو ہر موقع پر دعا کرتے رہنا تو دعوت بیسیکلی دو to it is a two point یعنی دعوت دعا دعوت دعا آپ دعوت دیں گے اور جہاں کوئی بات اٹکے تو آپ دعا کریں گے یہ ٹو پوائنٹ فارمولہ ہے تو آپ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں تو آپ لوگ ایسا نہ کریں سب اکٹھے لگے بولنے کسی سے بات ہو رہی ہے تو ایک کو متکل ہونا چاہیے دوسرے کو دعا کرنا چاہیے یعنی آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کسی سے بات کر رہا ہے تو آپ کو چپ ہو کر دعا کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ اس میں لگے بول لیں ایسا طریقہ غلط ہے ایک کو متکلم دوسرے لوگوں دعا کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی سے بات کی ہوتی ہے اور ایک آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے لوگ سے بول پڑتے یہ بالکل غلط بات ہے ایک شخص بات کرے تو اس کو بات کرنے دیجیے بات کرنے دیجیے آپ کو جو حصہ ادا کرنا ہے اس میں وہ یہ کہ اس کے لیے دعا کریں کہ خدا اس کی زبان سے خیر نکلے اس زبان سے خیر نکلے یہ دعا کرتے رہیے تو ایک اگر متکلم بنا ہوا ہو تو دوسرے کو دعا کو بننا چاہیے یہ دعوت کے ادا میں شامل ہے اور دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بحث کرتا ہے تو آپ بھی بات مت کیجیے ایسا نہیں کہ دوسرا بس کرے تو آپ بھی بس لے کر نہیں وہ بس کرے تو آپ اعراض کیجیے آپ کو بات کرنا چاہیے بالکل خرخائی کے انداز میں آخرت کے انداز میں بس یا مناظرہ کے انداز میں نہیں دوسرا آدمی اگر معاذرے کے بارے بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی لگے ہیں جو آپ مراجرہ کر نہیں وہ اگر اس کو کر رہا تو کر دیجیے آپ قائم رہیے اپنے دعوتی اسلوب پر ہرگز ہرگز آپ مناظرے کو اسلوب اختیار مت کیجیے اور لٹریچر لوگوں کو دیجیے سب ہمارے کام لٹریچر بیسڈ کام ہے سب سے زیادہ ہمارا اعتماد ہے لٹریچر پر تو لوگوں سے ملیے لوگوں سے باتیں کیجیے اور لوگوں کو لٹریچر دیجیے اور جہاں آپ جائیں وہاں پر کوشش کیجیے کہ ہفتہ وار اجتماع ہو ایک چھوٹی موٹی لائبریری ہر کا کام ہو جائے چاہے ایک کمرے کی ہو ہر جگہ رشتہ جاری ہو جائے یہ سب ہر جگہ کرنا ہے آپ کو رسالہ کتابیں لائبریری ہفتہ وار اجتماع یہ سب پارٹ ہیں دعوت اللہ کے کام کا تو جہاں آپ جائیں وہاں آپ کوشش کیے کہ یہ سب کام ہونے لگے صرف جانا اور جا کر کے وہاں سے لوٹ آنا یہ کافی نہیں ہے جہاں آپ جائیں آپ کوشش کیے کہ وہاں پر ایک مستقل بنیاد قائم ہو جائے مشکل بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وار اجتماع ہونے لگے وہاں پہ ایک کا کام چاہے ایک ہی کمرے میں ہو وہاں رسالہ کی ایجنسی ہو وغیرہ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کو میں دعوت کا کام اور زیادہ بڑھ جائے اسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کہوگی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ